چاہے ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں